حشام اپنے والد سے اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کیا آپ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا بلکہ میری دوسری سوکنوں کے ساتھ بقی غرقت میں مجھے دفن کرنا میں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ میری بھی تعریف ہوا کرے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکانوے